ایک منظومہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے اسلام سب کا ہے بابا شکر اللہ بھلے آدمی تھے بابا شکر اللہ بھلے آدمی تھے سوم و سولاد کے ہی پابند نہ تھے سوم و سولاد کے ہی پابند نہ تھے کال کے کھڑے ہاتھ کے بھی کھلے تھے اچھا کہتے اچھا کہنے کو کہتے اچھا کہتے اچھا کہنے کو کہتے اچھا کرتے اچھا کرنے کو کہتے لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا تھا بسات کی خدمت کرتے بھر ان کی خدمت کرتے لینے کے خلاف تھے اگر کوئی کچھ لے آتا واپس اسے لے جانا پڑتا جیلی پیروں کی تھکی پر افسودہ رہتے کہتے انہیں تو لوگوں کو حضور کی راہ پر چلانا ہے حضور دیتے تھے ان کو لینا کہیں ثابت نہیں لوگ انہیں پیر سمجھتے تھے یہ الگ بات ہے انہوں نے خود کو کبھی پیر مانا نہیں لوگ انہیں پیر سمجھتے تھے یہ الگ بات ہے انہوں نے خود کو کبھی پیر مانا نہیں کوئی پیر کہتا تو برا مناتے پینشن پر گزارا کرتے اما جی گھر میں بلا فیس بچوں کو پڑھاتی عرصہ سے ان کے ہاں یہی طور چلا آتا تھا عرصہ سے ان کے ہاں یہی طور چلا آتا تھا مجھ کو بھی ان کے پاس بیٹھنے کا شرف رہتا ایک بار ایک صاحب ان کے پاس آئے سلام دعا سلام دعا, بلا کے بیٹھ گئے تو بس مناسب ہی تھی تو بس مناسب ہی تھی ہاں شلوار ٹہنوں سے اوپر تھی مونچھوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا داڑی سر سیدی تھی بولے حضرت ایک سوال پوچھنا ہے بابا بولے اللہ علیم و خبیر ہے اللہ علیم و خبیر ہے معلوم ہوا تو ہی جواب دے سکوں گا ہاں غور تو ہو سکتا ہے بولے کہ حضور کو علم غائب تھا مولوی کے لہجے میں مولوی کی آنکھوں میں شرارت تھی بابا صاحب پہلے تو مسکرائے پھر رنجیدہ ہو گئے بابا صاحب صاحب نے کہا افسوس مولی صاحب سب افسوس کرنے کے کام کرتے نہیں ہو کرنے کے کام کرتے نہیں ہو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے اس پر زور دیتے ہو اس پر زور آزماتے ہو ہے تو وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے ہمیں تو بس اس سے کام ہے آپ کے کہے میں وہی کا اہتمام ہے آپ کا کہا گویا اللہ کا کہا ہے آپ کا کہا اللہ کا کہا ہے آپ کا کہا اللہ کا کہا ہے بولے صاحب کیسے ہیں آپ کان دیکھتے نہیں کتے کے پیچھے دوڑے باغے جاتے ہو کبھی خود سے بھی سوچ لیا کرو دعویٰ تمہارا ہوگا کہ پڑھا لکھا ہوں علم قریب سے بھی گزرا ہوتا یہ سوال نہ کرتے کہ حضور کو علم غائب تھا تمہارا کہا ہی تضاد کا شکار ہے تمہارا کہا ہی تضاد کا شکار ہے علم قریب سے گزرا ہوتا یہ سوال نہ کرتے کہ حضور کو علم غائب تھا <laughs> تمہارا کہا تلاد کا شکار ہے کہتے ہو حضور سیگا تھا استعمال کرتے ہو حضور سیگا تھا کا کرتے ہو لفظ حضور حاضر کے لیے ہے مانتے ہو آپ حاضر ہیں تھا کہہ کر نفی کرتے یہ کیا بات ہوئی وہ حاضر ہیں پر کیا کریں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں وہ حاضر ہیں پر کیا کریں ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں جو بھی لے سکتے ہو تاکہ آمد قرآن باقی ہے آپ حاضر ہیں خیر یہ تضاد تمہارے پوچھنے میں ہے تضاد کی دنیا سے نکلو کہ امت متحد ہو جائے تضاد سے نکلو کہ دنیا امت متحد ہو جائے سے نکلو کہ امت متحد ہو جائے مذاہب غائب پر ایمان رکھتے ہو مذاہب پر مذاہب غائب پر ایمان رکھتے ہیں مذاہب غائب پر ایمان رکھنے پر استوار ہیں اللہ تم نے دیکھا نہیں جنت دو دن فرشتے تم نے دیکھے نہیں حاضر کو دیکھا نہیں قرآن اترتے دیکھا نہیں ان سب پر ہر کل مگو کا ایمان ہے ان سب پر ہر کل مگو کا ایمان ہے تبھی تو مسلمان ہے حضور پر قرآن اترا بے شک لانے والے کو حضور نے دیکھا وہ فرشتہ تھا انسان نہیں تھا بھیجنے والے سے متعلق آگ ہی ہوگی جو کسی نے دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا حضور نے دیکھا جانا جو کسی نے نہیں دیکھا حضور نے دیکھا جانا علم غائب کا ہونا اور کس کو کہتے میں سے سے گزر گزر کر کر تو تو میں میں میں آنے آنے والا والا کب کسی پر کھل سکا ہے یہ معاملہ حضور کا ہے وہ جانے یا ان کا خدا جانے ہمیں اس سے مطلب نہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو سیدھا چلیں اللہ کی مخلوق کے کام آئے لا یعنی چکروں میں پڑو گے تو مرو گے خود ڈوبو گے یہ معاملہ تمہارا ہے خود ڈوبو گے یہ معاملہ تمہارا ہے اوروں کو بھی ڈبو دو گے یہ معاملہ اسلام کا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تمہارا ہی نہیں اسلام سب کا ہے شکریہ جناب